اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے